بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے فذالک الذی یدعو الیتیم یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ولا يحض على طعام المسكين اور نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا فويل للمصلين تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے الذين هم عن صلاتهم ساهون جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں یراؤون جو ریاکاری کرتے ہیں الماعون اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر بھی نہیں دیتے